یہ اعلان پہلے سے بہت مختلف تھا نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا اپنے باپ کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا جناب صدیق نے اپنے باپ خلیفہ مقرر کیا لیکن اپنے بیٹے کو نہیں اپنے بھتیجے کو نہیں اپنے بانجے کو نہیں کس کو جناب اور وہ بھی فوت ہونے سے کچھ دیر پہلے اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب کمیٹی مقرر کی وہ کمیٹی جس نے آئندہ خلیفہ مقرر کرنا تھا اس میں اپنے بیٹے کو جگہ نہیں دی اور کہا نہ یہ اس کمیٹی کا حصہ بنے گا نہ میرے بعد یہ خلیفہ بننے کا ہے جناب عثمان نے اپنے بات کسی کو مقرر نہیں کیا جناب علی نے اپنے بات کسی کو مقرر نہیں کیا اور جناب حسن جو ہیں انہوں نے دستبرداری کا اعلان کر دیا جناب امیر اپنے اور جب جناب امیر معاویہ کی باری آئی تو وہ فوت ہونے سے کئی سال پہلے کسی اور کو مقرر کر رہے ہیں اور جس کو مقرر کر رہے ہیں وہ کون ہے ان کا سگا بیٹا تو یہ معاملہ پہلے معاملات سے کافی مختلف تھا اب اس بارے میں اہل سنت کی کیا رائے ہے اور شیعہ لوگوں کی کیا رائے ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اہل سنت سے مراد وہ لوگ کے نام کے اوپر کوئی بھی قبضہ کر لے ضروری نہیں کہ وہ اہل سنت میں سے ہو اہل سنت سے یہاں میری مراد وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو مانتے ہیں جناب صدیق کو خلیفہ اول مانتے ہیں جناب فاروق کو خلیفہ ثانی مانتے ہیں جناب عثمان کو خلیفہ خاص مانتے ہیں جناب علی رضی اللہ کو خلیفہ چارم مانتے ہیں جناب امیر معاویہ کو بھی خلیفہ مانتے ہیں یہ یہ ہے میری مراد اہل سنت سنی سے مراد اہل سنت سے مراد یہ لوگ ہیں اور شیعہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو جناب صدیق کو خلیفہ اول نہیں مانتے جناب عمر فروغ کو خلیفہ ثانی نہیں مانتے جناب عثمان کو خلیفہ نہیں مانتے تو میرے بھائیوں شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب امیر معافیہ رضی اللہ عنہ کا اپنے بعد اپنے یزید اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانے کا اعلان درست نہیں تھا غلط تھا کیوں غلط تھا صدیق کے بھی خلاف ہے جناب فروغ کے بھی خلاف ہے جناب عثمان کے بھی خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ خلافت کے حقدار امامت کے حقدار یا جناب علی ہے یا ان کی اولاد ہے کوئی اور خلافت کا حقدار نہیں اب آتے ہیں سنیوں کی طرف پہلے سنت کی طرف وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کیا تو یہ کیا اور یہ مناسب نہیں تھا دوسرے نمبر پہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کیا تو اس وقت یزید سے بہتر لوگ موجود تھے جناب عبداللہ عمر موجود تھے جناب لیکن اگر مقرر کر دیا ہے تو کیا اس کی بیعت جو ہوئی ہے وہ شریح طور پہ درست ہے یا غلط ہے شریح طور پہ درست ہے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن انہوں نے کیا ہے تو بہرحال بیعت جو ہوئی ہے ٹھیک ہے درست ہے شریح لحاظ سے کوئی اس میں قواعد نہیں ہے آج کے زمانے میں آپ لے لیں ایک آدمی کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہے ساٹھ سال جس کو حدیث پڑھاتے ہوئے بھی پانچ سال ہوئے ہیں جس کو پڑھاتے ہوئے بھی پانچ سال ہوئے ہیں اگر خلیفہ مقرر کر دیں تو کیا یہ غلط ہے نہیں نہیں غلط ہے ہے لیکن بہتر بہتر یہ تھا کہ آپ اس اس کو بناتے جو سے زیادہ تو بہتر یہ تھا کہ جناب حسین کو بنایا جاتا جناب عبداللہ بن عمر کو بنایا جاتا جناب عبداللہ بن عباس کو بنایا جاتا لیکن جناب امیر معاویہ نے جب حالات تو حالات کے تقاضا کر رہے تھے کہ کسی ایسے آدمی کو خلیفہ بنایا جائے جو شام کا دمشق میں رہنے والا ہو شام کے شہر دمشق یزید خلافت کے لیے اہل نہیں تھا کیوں جی یہ باتیں دھیان سے سنیے میرے بھائیوں کیونکہ آپ ایسی باتیں باہر سنتے رہتے ہیں کیوں جی اہل نہیں تھا جی وہ شرابی تھا کیوں اہل نہیں تھا جی وہ بے نماز تھا کیوں اہل نہیں تھا جی اس میں کئی ایسی حرکتیں پائی جاتی تھیں جو شریعت کے مطابق نہیں تھی میرے بھائیوں ہم نے اب یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ گفتگو ٹھیک ہے کیا یہ باتیں درست ہیں میرے بھائیوں پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس کا حوالہ سن لیجئے گا امام زہبی رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب تاریخ اسلام میں یہ بات نقل کرتے ہیں اور اس کی سند حسن ہے اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ جب مدینہ والوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی نے بغاوت کی میرے بھائیوں اور اس کو واقع حرما کے نام سے جانا جاتا ہے کہ جب مدینہ والوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی اور یہ میں رکھیں کہ جو واقعہ بتانے لگا ہوں یہ جناب حسین کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے تو مدینہ میں جو لوگ اس بغاوت میں اہم کردار ادا کر رہے تھے ان میں سے ایک تھے عبداللہ بن مطیع کون میرے بھائی بن کون یہ سبق یاد کر کے جانا ہے میرے عبداللہ عبداللہ بن تو مدینہ کے اہم لوگوں کو قید کر رہے ہیں کہ یزید کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے وہ پہنچ گئے محمد ابن حنفیہ کے پاس محمد ابن حنفیہ کون ہے میرے بھائیوں جناب حسن و حسین کے بھائی باپ کی طرف سے جناب حسن و حسین کے بھائی تو کیا یہ آل آل بیت بیت میں میں سے سے جی جی ہاں ہیں جناب علی کی اولاد میں سے ہیں کہ نہیں اور جناب علی کی اولاد جو ہے آل بیت میں سے تو یہ آل بیت میں سے ہیں تو محمد ابن حنفیہ جناب حسن و حسین کے بھائی ان کے پاس عبداللہ بن متی آئے اور آ کر کہا کہ یزید کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے محمد ابن حنفیہ نے کہا کیوں کہنے لگے ان یزید ابن معاویہ یشرب الخمر ویترک الصلاۃ کہ یزید بن معاویہ شرابی ہے حسین کے بھائی محمد ابن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یزید کو دیکھا ہے کہ پبندی سے نماز پڑھتا ہے اور یہ محمد ابن حنفیہ جناب حسین کے شہید ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں یعنی کہ چاہیے یہ تھا کہ جناب حسین اب شہید ہو چکے ہیں جذبات اتنے بلند ہونے چاہیے کہ یزید کے خلاف پٹ پڑے بغاوت میں شریک ہو جائیں لیکن نہیں وہ کلمہ حق کہہ رہے ہیں

ابنِ حنفیہ کہنے لگے یزید کو اس کی کیا ضرورت پڑی تھی اسے مجھ سے کیا امید تھی کیا لالچ تھی کہ میرے سامنے اس نے روح تبدیل کر لیا یا اسے مجھ سے کیا خطرہ تھا کہ میرے سامنے اس نے اپنا روح تبدیل کر لیا اور یاد رکھو تم کہتے ہو کہ وہ شراب پیتا ہے میں کہتا ہوں میرے سامنے اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی اور تم کہتے ہو کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اس جرم میں اس کے ساتھ شریک ہو اسی لیے تو تمہارے سامنے شراب پیتا رہا میرے سامنے نہیں پیتا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اس جرم میں شریک ہو اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے خود اسے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا تمہیں کہیں سے معلومات ملی ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ من بالحق تو میرے بھائیوں یہاں جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے بعد کے بھائی محمد اتنے حنفیہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یزید کے بارے میں جو ایسی باتیں کی جاتی ہیں وہ کیا ہے غلط ہے میرے بھائیوں امیر معاویہ صحابی تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو ایسے ہی خلافت کے لیے مقرر نہیں کر دیا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یزید جناب حسین کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے یزید جناب عبداللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے نماز تھا اگر وہ شرابی ہوتا جناب امیر معاویہ کیسے برداشت کرتے اگر وہ بے نماز ہوتا جناب امیر معاویہ یہ کیسے برداشت کرتے کوئی بھی باپ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا بیٹا شرابی ہو معاویہ میرے بھائیو جناب علی کے مقابلے میں نہیں ہے جناب علی شام کے لحاظ سے بہت آگے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امیر معاویہ کو برا بھلا کہیں امیر معاویہ صحابی ہے میرے بھائیو وہ صحابی جن کے اوپر بخاری شریف کی وہ حدیث فٹ آتی ہے تو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ رحمہ اللہ الباری میں نقل کرتے ہیں کہ جناب امام عبداللہ ابن مبارک سے سوال ہوا کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے کہنے لگے رجل اور میرے بھائیوں عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کون ہے میرے بھائیوں جی میرے بھائیوں عمر کے بیٹے میں کہہ رہا ہوں عمر بن عبدالعزیز کون ہے ہوتے میرے بھائیوں عمر بن عبدالعزیز بنی امیہ میں سے ایک اچھے خلیفہ گزرے ہیں جن کی شہرت بہت اچھی ہے جناب امیر معاویہ کو تو بدنام کر دیا گیا نا لیکن عمر بن عبد العزیز کی شہرت اچھی ہے انہیں بدنام نہیں کیا گیا ان کی شہرت بہت اچھی ہے ان کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے انہیں خلیفہ راشد مانا جاتا ہے لیکن وہ صحابی نہیں ہے کیا ہے تابعی اور امیر معاویہ کیا ہے صحابی تو جناب عبداللہ بن عمر سے سوال ہوا کہ عمر بن عبد العزیز افضل یا امیر معاویہ عبداللہ ابن مبارک نے جو جواب دیا وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہا نبی علیہ السلام والسلام کی صحبت و رفاقت میں رہتے ہوئے امیر معاویہ کے ناک کے نتنوں میں جو مٹی داخل ہوئی ہے وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل اور بہتر ہے اور میرے بھائیوں المعافہ ابن عمران رحمہ اللہ سے جب یہی سوال کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں تو وہ غصے میں آ گئے جلا میں آ گئے کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز تو آگے کو امیر معاویہ بھائی بہتر ہے کہ تین پڑھیں اور تین سے بہتر یہ ہے کہ پانچ پڑھیں پانچ سے بہتر یہ ہے کہ سات پڑھیں لیکن سات کی بجائے پانچ پڑھ لینا جائز ہے پانچ کی بجائے تین پڑھ لینا جائز ہے تین کی بجائے ایک پڑھ لینا درست ہے کئی کہانی سے ثابت ہے اس وقت میں یہ مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب عبداللہ بن عباس سے کہا گیا کہ امیر ہوا یا ایک ہی بھی پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا انہو فقیحن اگر وہ ایک متر پڑھتے ہیں تو اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے وہ عالم دین ہیں فقیح ہیں شریعت کو صحیح معنوں میں جانے والے میرے بھائیوں یہ امیر معاویہ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے اس لیے جب یزید کے بارے میں گفتگو کریں تو ان کے باپ کی طرف دیکھ لیا کریں کہ ان کو خلیفہ مقرر کرنے والا تو عام آدمی نہیں ہے کون ہے صحابی ہے اور نبی علیہ صلاحت السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی حکمران جب کوئی اتحادی فیصلہ کرے جس میں کوئی دلیل نہ ہو جس میں کوئی عید نہ ہو جس میں کوئی حدیث نہ ہو وہ فیصلہ اگر درست نکلے شریعت کے مطابق نکلے تو اس کے لیے دو نیکیاں ہیں اور اگر غلطی ہو تو پھر بھی ایک نیکی سے معلوم نہیں رہے گا تو جناب امیر معاویہ کہیں اور میں گزارش کر چکا ہوں کہ یزید کے بارے میں تو یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ شرابی تھا تاکہ نماز تھا نماز نہیں پڑھتا تھا یہ غلط ہے اس کی گواہی کس نے دی ہے کس نے دی ہے جناب حسن حسین کے بھائی محمد ابن حنفیہ دوسری بات یہ میرے بھائیوں کہ یزید وہ آدمی ہے جس نے اکیس سال کی عمر میں بائیس سال لشکر کی جہاد یزید ابن معاویہ نے اس ایک لشکر میں حصہ لیا ہے جس نے کیسے روم کے دار حکومت کے اوپر حملہ کیا تھا اگرچہ کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی لشکر کیسے روم کے دار حکومت کے اوپر حملہ آور ہو چکے تھے لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ جب یہ ایک لشکر گیا ہے جہاد کے لیے جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں ان کا سردار کون ہے یزید ابن معاویہ مجاہد ہے جہاد کا اور پھر میرے بھائیوں جناب امیر معاویہ کے زمانے میں سن پچاس ہجری میں جب حج ہوا تو حج کا قائد حج کا امیر کون تھا یزید ابن معاویہ تھا تو میرے بھائیو یہ وہ امور ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر جناب امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کیا اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھ کر حالات حالات کی نزاکت کو سامنے رکھ کر اور اگر وہ جناب حسین کو مقرر کر دیتے تو زیادہ بہتر عبداللہ ابن عمر کو مقرر کرنے کے زیادہ بہتر تھا عبداللہ ابن عباس کو مقرر کرنے کے زیادہ بہتر تھا لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ خلیفہ اسی کو مقرر کریں جو سب سے بہتر ہو نبی علیہ السلام والسلام نے فوت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ایک لشکر رومیوں کی طرف بھیجا تھا اس کا سربراہ کس کو مقرر کیا تھا اسامہ بن زید کو کس کو مقرر کیا تھا کتنے سال کے تھے سترہ سال کے جناب دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے کام کے لیے کون مناسب ہے آپ دیکھیے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کب مسلمان ہوئے ہیں جی کب مسلمان ہوئے ہیں سن آٹھ ہجری میں اور نبی اسلام کا فوت کے جناب صدیق کب کے جناب عثمان کب کے جناب علی کے کب کے لیکن نبی علیہ السلام اسلام بھی جناب صدیق بھی جناب فاروق بھی بہت سی جنگوں میں کس کو سپا سلام مقرر کرتے رہے خالد بن ولید کو اور ابو ذر غفاری کتنے عظیم صحابی کتنے متقی کتنے عبادت خدا ان سے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر انک ضعیف تم کمزور آدمی ہو اور میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں تمہیں کیا کا کا گورنر گورنر انہیں انہیں نہیں نہیں بنایا بنایا بنایا بنایا کسی اور کو کو کو کو کو ابو دردا دمشق دمشق میں موجود ہیں لیکن گیا گیا کس کس جناب جناب معاویہ معاویہ کے کے بھائی اس لیے میرے خلیفہ وقت کی مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ سربراہ مقرر کیا جائے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا کیا اور یہ مناسب سمجھا کہ میرے باپ میرا بیٹا جو ہے خلیفہ بنے تو یہ ان کی حکمت تھی ان کا امتحانی فیصلہ تھا اگر وہ فیصلہ ٹھیک تھا تو ان کے لیے دورہ اگر فیصلہ غلط